خوف و ہراس کے آداب نمبر ایک دین کی قتل غارت گری ظلم و بربریت اور فتنہ فساد کی حیبت ہو یا قدرتی عذابوں کی تباہ کاریوں کا خوف ہو ہر حال میں مومنانہ بصیرت کے ساتھ اس کے اصل اسباب کی کھوج لگائیے اور سطحی تدبیروں پر وقت ضائع کرنے کے بجائے کتاب و سنت کی بتائی ہوئی حقیقی تدبیروں پر اپنی ساری قوتیں مرکوز کر دیجیے قرآن پاک میں ہے اور تم پر جو مصائب آتے ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں اور خدا تو بہت سی خطاؤں سے درگزر کرتا رہتا ہے اور قرآن پاک ہی نے ان کا علاج بھی بتا دیا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور تم سب مل کر خدا کی طرف پلٹو اے مومنوں تاکہ تم فلاح پاؤ توبہ کے معنی ہیں پلٹنا رجوع ہونا گناہوں کی حیبت ناک دلدل میں پھسی ہوئی امت جب اپنے گناہوں پر نادم ہو کر خدا کی طرف پھر جذبہ بندگی کے ساتھ پلٹتی ہے اور اشکہائے ندامت سے اپنے گناہوں کی گندگی دھو کر پھر خدا سے عہد و وفا استوار کرتی ہے تو اس کیفیت کو قرآن توبہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے اور یہی توبہ و استغفار ہر طرح کے فتنہ فساد اور خوف و حیبت سے محفوظ ہونے کا حقیقی علاج ہے نمبر دو آدائے دین کی فتنہ انگیزی اور ظلم و ستم سے گھبرا کر بے ہمتی دکھانے اور بے رحموں سے رحم کی بھیک مانگنے کی ذلت سے کبھی اپنی ملی زندگی کو داغدار نہ کیجیے بلکہ اس کمزوری پر قابو پانے کے لیے کمر ہمت باندھیے جس کی وجہ سے آپ میں بزدلی پیدا ہو رہی ہے اور آدائے دین کو آپ پر ستم ڈھانے اور آپ کو ہڑپ کرنے کی جرت پیدا ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہیں بتائی ہیں نمبر ایک دنیا کی محبت نمبر دو موت سے نفرت یہ عزم کیجئے کہ آپ نہ صرف اپنے سینے سے بلکہ ملت کے سینے سے ان روگوں کو دور کر کے ہی دم لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں تر سمجھ کر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ ہمیں نگل لینے کے لیے قوم متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی ارشاد فرمایا نہیں اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہوگے اور تمہارا روب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی پس ہمتی پیدا ہو جائے گی اس پر ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بزدلی کیوں پیدا ہو جائے گی فرمایا اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور نفرت کرنے لگو گے نمبر تین نفس پرستی عیاشی عورتوں کی سربراہی اور معاشی سے اپنے معاشرے کو پاک کیجیے اور اپنی اجتماعیت کو مضبوط سے مضبوط تر بنا کر اجتماعی قوت کے ذرائع فتنہ فساد کو مٹانے اور ملت میں شجاعت زندگی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تمہارے حکمران اچھے لوگ ہوں اور تمہارے خوشحال لوگ سخی اور فیاض ہوں اور تمہارے اجتماعی معاملات باہمی مشوروں سے طے پاتے ہوں تو یقیناً تمہارے لیے زمین کی پشت پر زندگی زمین کی گود میں موت سے بہتر ہے اور جب تمہارے عمارا اور حکمراں بد کردار لوگ ہوں اور تمہارے معاشرے کے مالدار زرپرست اور بخیل ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری بیگمات کے ہاتھوں میں ہوں تو پھر تمہارے لیے زمین کی گود یعنی موت زندگی کی پشت یعنی زندگی سے کہیں بہتر ہے نمبر چار حالات کیسے بھی لرزہ خیز ہوں حق کی حمایت میں کبھی کوتاہی نہ کیجیے حق کی حمایت میں جان دے دینا اس سے کہیں بہتر ہے کہ آدمی بے دینی اور بے غیرتی کی زندگی گزارے سخت سے سخت آزمائش اور شدید سے شدید خوف کی حالت میں بھی حق کا دامن ہرگز نہ چھوڑیے کوئی موت سے ڈرائے تو مسکرا دیجئے اور شہادت کا موقع آئے تو شوق و جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی چکی گردش میں ہے تو جدھر قرآن کا رخ ہو اسی طرف تم بھی گھوم جاؤ ہوشیار رہو قرآن اور اقتدار ان قریب الگ الگ ہو جائیں گے خبردار تم قرآن کو نہ چھوڑنا آئندہ ایسے حکمراں ہوں گے جو تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیں گے اور تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں موت کی گھاٹ اتار دیں گے صحابی نے کہا تو پھر ہم کیا کریں یا رسول اللہ فرمایا وہی کرو جو عیسا کے ساتھیوں نے کیا اور وہ لوگ آروں سے چیرے گئے سولیوں پر لٹکائے گئے خدا کی نافرمانی میں زندہ رہنے سے بدرجہ بہتر ہے کہ آدمی خدا کے احکام کی پیروی کرتے ہوئے جان دے دے نمبر پانچ ان اجتماعی امراض کے خلاف برابر جہاد کرتے رہیے جن کے نتیجے میں سوسائٹی میں خوف و دہشت کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں افلاس قحط خون ریزی عام ہو جاتی ہے اور دشمنوں کے ظالمانہ تسلط میں قوم بے بس ہو کر رہ جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس قوم میں قیانت کا بازار گرم ہو جائے گا خدا اس قوم کے دلوں میں دشمن کا خوف اور دہشت بھٹا دے گا اور جس معاشرے میں زنا کی وبا عام ہو جائے گی وہ فنا کے گھاٹ اتر رہے گا جس سوسائٹی میں ناپ تول میں بددیانتی کا رواج ہو جائے گا وہ ضرور فاقے کی شکار ہوگی اور جہاں ناحق فیصلے ہوں گے وہاں لازمن خون ریزی عام ہوگی جو قوم بھی بد کرے گی اس پر بہرحال دشمن کا تسلط ہو کر رہے گا نمبر چھ جب دشمنوں کی طرف سے خوف لاحق ہو تو یہ دعا پڑھیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم خدایا ہم ان دشمنوں کے مقابلے میں تجھی ہی کو اپنی سپر بناتے ہیں اور ان کے شر و فساد سے بچنے کے لیے تیری پناہ لیتے ہیں نمبر سات اور جب دشمن کے نرقے میں پھسے ہوں تو یہ دعا پڑھئے اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا خدایہ تو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور خوف و ہراس سے امن عطا فرما نمبر آٹھ جب آندھی یا گھٹا اٹھتی دیکھیں تو گھبراہٹ اور خوف محسوس کیجیے حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح قہقہ لگاتے نہیں دیکھا کہ آپ کا پورا منہ کھل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے اور جب کبھی آندھی یا گھٹا آتی تو آپ گھبرا جاتے اور دعا کرنے لگتے خوف کی وجہ سے کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے اور جب تک پانی نہ برس جاتا تو آپ کی یہی حالت رہتی میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جب وہ بدلی دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ پانی برسے گا اور آپ کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ بدلی دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر گرانی اور پریشانی دکھائی دینے لگتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آخر میں کیسے بے خوف ہو جاؤں کہ اس بدلی میں عذاب نہ ہوگا جبکہ قوم عاد پر آندھی کا عذاب آ چکا ہے قوم عاد نے جب اس بدلی کو دیکھا تھا تو کہا تھا کہ یہ بدلی ہم پر پانی برسائے گا اور یہ دعا پڑھیے ولا تجعلها ریحن اللہم جعلها رحمتن ولا تجعلها عذابا خدایا تو اس کو خیر کی ہوا بنا دے شر کی ہوا نہ بنا خدایا تو اس کو رحمت بنا دے عذاب نہ بنا اور اگر آندھی کے ساتھ سخت اندھیرا بھی ہو تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی پڑھیے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی اٹھتی دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے انی اسألک خیرہ وخیر ما فیہا و ما ارسلت بک من شرہا و ما فیہا و ما ارسلت بہی خدایا میں تجھ سے اس آندھی کی خیر اور جو اس میں ہے اس کی خیر چاہتا ہوں اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کی خیر چاہتا ہوں اور اس آندھی کے شر سے جو اس میں ہے اس کے شر سے اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں نمبر نو جب بارش کی زیادتی سے تباہی کا اندیشہ ہو تو یہ دعا پڑھیے اللهم حوالينا لا علينا اللهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر خدایا ہمارے آس پاس برسے ہمارے اوپر نہ برسے خدایا پہاڑوں پر ٹیلوں پر وادیوں پر اور کھیت و درخت اگنے کے مقامات پر برسے نمبر دس جب بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سنے تو بات چیت بند کر کے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنا شروع کر دیجئے الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ دیجیے اور بادلوں کی گرج خدا کی حمد کے ساتھ اس کی تذبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے لرزتے ہیں پاکی اور برتری بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر جب بادلوں کی گرج سنتے تو گفتگو بند کر دیتے اور یہی آیت پڑھنے لگتے حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جو شخص گرج کے وقت تین مرتبہ اس آیت کو پڑھ لے وہ گرج کی آفت سے آفیت میں رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سنتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک خدایا ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہ کر اپنے عذاب سے ہمیں تباہ نہ کر اور ایسا وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنے دامن آفیت میں لے لے نمبر گیارہ جب آگ لگ جائے تو اس کو بجانے کی بھرپور کوشش کے ساتھ اللہ اکبر بھی کہتے جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب آگ لگتی دیکھو تو اللہ اکبر کہو تکبیر آگ کو بجا دیتی ہے نمبر بارہ خوف اور دہشت کے غلبے میں یہ دعا پڑھیے خدا نے چاہا تو دہشت دور ہوگی اور اطمینان نصیب ہوگا حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھ پر دہشت تاری رہتی ہے آپ نے فرمایا یہ دعا پڑا کرو اس نے اس دعا کا ورد کیا خدا نے اس کے دل سے دہشت دور فرما دی سبحان اللہ الملک القدوس رب الملائکت والروح جلت السماوات والارض بالعزہ والجبروت پاک و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی عیبوں سے پاک اے فرشتوں اور جبرائیل کے پروردگار تیرا ہی اقتدار اور دبدبا آسمانوں اور زمینوں پر چھایا ہوا ہے